ابن شہاب نے بیان کیا ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حدیث ساتھ لے کر چلتے تھے اور میں ان کے قلاوے بٹا کرتی تھی پھر بھی آپ احرام باندھنے سے پہلے ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے جن سے ایک محرم پرہیز کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1698